عبد القدیر جیسا مجاہد امریکہ سے مل کر کابل میں مر گیا اور اسامہ دو سال سے زندہ ہے ہمیں پھر ہوتا ہے کہ ہم رب ہی کو مانے اگر امریکہ نے بچانا ہوتا عبد القدیر کو بچا لیتا امریکہ نے بچانا ہوتا عبد الحق کو بچا لیتا امریکہ نے بچانا ہوتا ہم شاہ مسعود کو بچا لیتا نہیں بچا سکا میرے رب نے جس کو بچانا ہے بچا رہا ہے اور جن کو لے جا رہا ہے دولہا بنا کے لے جا رہا ہے میرا رب جن کو رکھ رہا ہے عزت سے رکھ رہا ہے انہیں کسی کے سامنے نہیں جھکنا پڑتا اور جن کو لے جا رہا ہے وہ مہکتے ہوئے جا رہے ہیں خوشبو بکھیرتے ہوئے جا رہے ہیں اور تم ان کی نافرمانی سے ڈرتے ہو پھر ہم اس سے کیوں نہ ڈرے جو بہت انتقام والا ہے جس نے فرعون کو نہیں چھوڑا جس نے نمرود کو نہیں چھوڑا اگر خدا کی قسم جہاد رب کا حکم نہ ہوتا ہم چھوڑ دیتے اگر قرآن کا حکم نہ ہوتا چھوڑ دیتے اگر نبی کا حکم نہ ہوتا چھوڑ دیتے نبی نے کہا کہا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ لڑتی رہے گی ہر زمانے میں موجود رہے گی سورج نکلے گا وہ ہوں گے سورج غروب ہوگا وہ ہوں گے دنیا میں کفر ہوگا وہ ہوں گے نہیں ہوگا نہیں ہوں گے کیا تم کہتے ہو نبی جھوٹے ہو جائے نہیں نہیں نبی جھوٹے نہیں ہوں گے ہم اس جماعت میں کھڑے رہیں گے تم ایک بازو کاٹو گے ہم دوسرے بازو میں وہ جھنڈا تھام لیں گے دوسرا کاٹو گے سینے سے تھام لیں گے نبی کے ہونٹوں سے نکلے ہوئے لفظ سچے ہوا کرتے ہیں نبی نے ایک جماعت کی بشارت دے دی تم بھی اس جماعت میں شامل ہو جاؤ یہ جماعت لڑے گی کتاب کرے گی اور فرشتے بھی اس کے ساتھ اتریں گے اور غالب رہے گی منصور رہے گی لوگوں بتاؤ نبی سچ کہتے ہیں کہ سچ نہیں کہتے ہیں